السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں تیار ہیں کہانی کے لیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی مگر ایک مختلف سے ہیرو کی یعنی کہ یہ ہیرو کوئی بڑا نہیں بلکہ ایک بچہ ہی تھا آپ جیسا کہانی کا عنوان ہے کمزور یا طاقتور اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے شمعون قیصر نے وہ اپنے ماں باپ کا کوئی اکلوتا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کے اور بھی بہت سے بہن بھائی تھے اور وہ تمام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اتنے سارے بہن بھائی اور پھر گھر میں غربت بھی مگر اس کے باوجود وہ بچہ بے حد صابر اور شاکر تھا عام بچوں کی نسبت جسمانی طور پر کمزور مگر بے حد ذہین اور بلا کا بہادر وہ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا اس کی پرورش بھی جن ہاتھوں میں ہو رہی تھی وہ بھی کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھے وہ ہاتھ جس نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت گزاری میں مصروف رہے ہاں یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا تمام لوگ ہی قحط کے باعث سخت پریشان تھے ان میں وہ بچہ بھی شامل تھا وہ بھی ابھی بے حد کم عمر تھا تبھی اس کے ایک چچا زاد بھائی کو ان لوگوں کی غربت کا خیال آیا اس نے اپنے دوسرے چچا سے کہا آپ کے بھائی بہت اولاد والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل علاقے میں کتنا سخت وقت گزر رہا ہے اس لیے آئیے ہم ان پر سے اولاد کا کچھ بوجھ کم کر دیں ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری آپ لے لیجئے اور ایک کی میں لوں گا چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں اس بچے کے باپ کے پاس یعنی اپنے چچا کے پاس گئے اور ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ پر سے اولاد کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں جب تک لوگوں پر یہ سخت وقت گزر رہا ہے بچے کے باپ نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے بھتیجے سے کہا تم میرے ایک بیٹے کو چھوڑ کر جس کو چاہو لے جاؤ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا تبھی وہ پیارا سا معصوم بچہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آ گیا اور وہیں سے اس کی زندگی بدل گئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ وہ بچہ یعنی کہ ہمارا ہیرو کہیں سے کھیلتے کودتے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ان کی بیوی چھپ کر کچھ کر رہے ہیں ایسا لگتا تھا کچھ عبادت میں مصروف ہیں وہ بہت ذہین بچہ تھا مگر پھر بھی عبادت کا یہ نیا انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ابھرنے لگے اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے انہوں نے اسے سمجھایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں تمہیں بھی میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اس معصوم بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے جس کے بارے میں میں نے آج تک کبھی نہیں سنا اس لیے اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں میں اپنے بابا جان سے مشورہ کر لوں چچا زاد بھائی نے جب یہ بات سنی تو بچے سے کہا اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تب بھی تم اس بات کو چھپائے رکھو ابھی کسی سے کچھ نہ کہنا بچہ بہت سمجھدار اور فرما بردار تھا اس نے پھر اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا نہ جانے وہ رات کب تک جاگتا رہا مگر پتہ نہیں کیوں رات بھر سو بھی نہیں سکا اور ساری رات اپنے چچا زاد بھائی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچتا رہا جیسے کچھ فیصلہ کرنا چاہتا ہو جیسے ہی صبح ہوئی وہ اٹھ کر سیدھا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ابھی اس واقعے کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ چچا زاد بھائی نے اس بچے کو یعنی کہ ہمارے ہیرو کو جب کچھ بڑا ہو گیا تھا ایک دعوت کا اہتمام کرنے کو کہا دعوت میں بلائے گئے مہمان خاندان اور قبیلے کے کچھ بڑے لوگ تھے مہمانوں کے بلاوے اور کھانے پینے کا انتظام سب اسی بچے کے حوالے کیا گیا اس بچے نے بڑی محنت سے تمام ذمہ داریاں ادا کیں مہمان آ چکے تھے چچا زاد بھائی نے اس بچے کو اشارہ کیا اشارہ یہ تھا کہ اب کھانا پیش کیا جائے بچے نے جلدی جلدی بکری کی بھنی ہوئی ران اور ایک پیالہ دودھ کا مہمانوں کے سامنے رکھ دیا حالانکہ کھانے کی مقدار اتنی تھی کہ صرف ایک ہی آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے مگر اس میں کچھ ایسی برکت تھی کہ اتنے سارے لوگوں نے اس کھانے کو خوب پیٹ بھر کر کھایا اس بچے کا چچا زاد بھائی مہمانوں سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ محفل میں موجود ایک مہمان میزبان کو بہت برا بھلا کہتا ہوا نکل گیا یہ شخص بچے کا چچا لگتا تھا اس کے دیکھا دیکھی دوسرے مہمان بھی دعوت سے اٹھ کر چلتے بنے شاید میزبان کو کوئی بہت اہم بات کہنی تھی مگر ایک شخص نے تمام دعوت کو خراب کر دیا تھا اگلے دن چچا زاد بھائی نے ہمارے ہیرو کو پھر سے اسی طرح دعوت کا اہتمام کرنے کو کہا اور انہی لوگوں کو پھر دعوت دی گئی آج پھر تمام مہمان گھر میں جمع تھے اور کل کی طرح ایک بار پھر ان کے سامنے بکری کی بھنی ہوئی ران اور ایک پیالے میں دودھ رکھا گیا آج بھی لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھایا آج میزبان نے وہ اہم بات ضرور کرنی تھی میزبان یعنی اس بچے کے چچا زاد بھائی نے موقع دیکھ کر بات کرنا شروع کی اور وہ تمام بات دہرا دی جو اس دن اس بچے کے سامنے کی تھی بات سنتے ہی تمام لوگ خاموش ہو گئے بچے کے چچازاد بھائی نے اپنی بات پھر دہرائی اور لوگوں سے سوال کیا کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے اور میرا ساتھ دیتا ہے اب بھی لوگ خاموش رہے ایسے میں وہ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حاضرین کے سامنے پورے عزم سے کہا گو کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں مگر میں اس بات کو قبول کرتا ہوں اور آپ کا ساتھ دینے کا عہد کرتا ہوں تمام لوگوں نے جو اس کمزور معصوم بچے کو ایسی بات قبول کرتے دیکھا تو ہنستے اور مذاق اڑاتے ہوئے محفل سے اٹھ کر چلتے بنے آج جس بچے کو وہ کمزور سمجھ کر اس کی دعوت اسلام پر لبے کہنے کو حقیر سمجھ رہے تھے لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم اور کمزور سا بچہ آئندہ قوت طاقت اور علم کا ایک چشمہ ثابت ہوگا پیارے ساتھیوں اس کمسن اور معصوم مگر بہادر اور پرعزم بچے ہیرو کا نام علی ابن ابی طالب تھا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے دوسرے صحابی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی تھے یہ کمسن اور معصوم سے حضرت علی جو بچپن میں پیارے نبی کے ساتھ رہے اسلام کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوئے آپ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلا کر لوگوں کی امانتیں لوٹانے کا کہہ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی یہ وہ وقت تھا جب کفار پیارے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کے باہر گھیرا ڈال کر کھڑے تھے اور گھر کے اندر ہمارے ہیرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے اور پھر صبح اٹھ کر کافروں کا سامنا کیا پھر لوگوں کی امانتیں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو پہنچا کر خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے غزوہ خیبر کے موقع پر جب تمام مسلمان اس انتظار میں تھے کہ وہ کون صحابی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خیبر کا قلعہ انہی کے ہاتھوں فتح ہوگا تو ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سب کے سامنے آتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا تھمایا اور ان کی فتح کی دعوت دی اور پھر خیبر کے لیے روانہ کر دیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے خیبر فتح کیا تو خیبر کا بھاری بھرکم دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا بعد میں جب چالیس آدمیوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو تمام تر طاقت کے باوجود بھی نہیں اٹھا سکے تھے یوں بظاہر کمزور سا دبلی پتلی ٹانگوں والا چھوٹا بچہ جس کا کفار نے مذاق اڑایا تھا جب اس نے اسلام قبول کیا تھا وہی بہادری شجاعت کی وجہ سے جنت کا سردار قرار پایا اور ان میں طاقت وہ کیسے آئی تھی ایمان کی طاقت تھی کہ انہوں نے اتنا بھاری بھرکم دروازہ اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے دوست جو بن گئے تھے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ